الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جایت نازل فرمائی میرے مشل میں لا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھلائی اس میں انا نحن ذکر و انا له لحافظون ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ بھی شاہانہ ہوتا ہے اور یہ تو کلام کی ملوک الکلام یہ شاہوں کے شاہ شہنشاہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیگ دیتا ہے بہت بڑا کلام ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ساریوں سے نہیں کی بلکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے قلوب سے کی ہے اپنے اولیاء اللہ کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے تو جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی دولت کا حامل ہو جاتا ہے اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللہ کہ میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں ہمارے نظر میں بڑے لوگ عموماً وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے جن کے پاس عزت ہے اثر و رسوخ ہے بنگلے ہیں گاڑیاں ہیں شہرت کے سامان ہیں بڑے بڑے کاروبار ہیں بینک بیلنس ہیں ہماری نظر میں تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان فرما رہے ہیں اشراف و امتی حملت القرآن جو حامل قرآن جن کے سینے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے جن کے سینوں کو ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی دولت سے نوازا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ امت کے کون لوگ ہیں ہم عدد القرآن اور فرمایا کے ساتھ میں یہ جو حامل قرآن ہو اس کو اس صفت کا بھی حامل صفت کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ اصحاب بھی ہو قیام لیل کرتا ہو جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جو قرآن پاک ہو قرآن پاک ہے ایک تو یہ بات حضرت نے فرمائی کہ قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن اٹھا لانا قرآن پڑھنا ہے قرآن رکھ دو تو یہ خلاف ادب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن مجید کو مجید کے نام سے پکارا قرآن کے ساتھ مجید کے لفظ بزرگی والا اللہ تعالیٰ خود عظمت اور بزرگی والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو خود بھی بزرگی کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا قرآن پاک کہو قرآن شریف کہو قرآن مجید کہو تو اسی طرح جیسے مدینہ پاک مدینہ منورہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں مدینہ گیا تھا مکہ گیا تھا تو فرمایا کہ اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے بلکہ اس کو ساتھ میں دو مدینہ منورہ مدینہ شریف مدینہ پاک مدینہ طیبہ ایسے ہی مکہ شریف تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامد قرآن کو دوسری صفت کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو حامد قرآن ہو اس کو ضروری ہے کہ وہ قیام اللیل بھی کرے حضرت نے فرمایا کہ جس طرح کلام پاک جو ہے وہ انتہائی قیمتی چیز ہے انتہائی قیمتی دولت انتہائی قیمتی نعمت ہے اس کو اسی اعتبار سے جو ہے ہم صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں اس کا جزدان بھی صاف رکھتے ہیں اور کٹا پٹا بھی نہ ہو صاف ستھرا جزدان ہو پھیلا نہ ہو خوشبو بھی ہو اس میں اسی طرح سے جو سینے جس سینے میں قرآن پاک ہو تو اس کا جو جسم ہے اس کا ارد گرد ہے وہ یہ جسم اس کا جزدان ہے قرآن پاک سینے میں ہے جسم اس کا محافظ ہے جزدان ہے تو اس جزدان کو بھی کٹا کٹا نہ ہو پاک صاف ہو اور خوشبودار ہو تو فرمایا کہ یہ اصحاب اللہ جو فرمایا ہے یہ اس کی حفاظت اور صفائی ستھرائی اور پاکی کے لیے ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کے ساتھ جو قیام اللہ جو کرے گا اس کی اس کو یہ چار قسم کی حضرت نے فرمایا چار قسم کی خوشبوئیں مل جائیں گی کیونکہ حدیث پاک ہے علیکم بے قیام اللہ تم قیام کو لازم پکڑ لو رات کے قیام کو لازم پکڑ لو اور اس کے اس کے کیا انعام ملیں گے چار خوشبوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی قریب نہ ہو سب کو قبل کہ یہ یہ تمہیں یہ تمام صالحین کا شعار رہا ہے قیام اللہ تو کیا ہوگا کہ تمہارا نام بھی صالحین کے رجسٹر میں درج ہو جائے گا بڑی بات ہے کہ ہم جیسے گناگاروں کا نام اس کلام الہی اور قیام قیام الہل کی برکت سے صالحین میں شمار ہو جائے پھر فرمایا وقور الا کو کہ تم کو اپنے رب کا قرب نصیب ہوگا دوسری بات کیا ہوگی دوسری خوشبو کیا ملی کہ اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا وہ مقصرت السیہ اور تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ ہوگا تمہارے سیاحت کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا اور کیا ہے وہ منہا مانگنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی آپ نے یعنی ہم تو گناہوں کی طرف ہی بھاگے چلے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر ہمت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی کیا کریں معاشرہ ایسا ہے سوسائٹی والے ایسے ہیں دوست یار ایسے ہیں محلے والے ایسے ہیں ہر طرف برائی برائی ہے اور ہم سے تو بھائی نہیں ہو سکتا شرح پردہ نہیں ہو سکتا نگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی اور ہم تو ٹی وی وی سی آر نہیں چھوڑ سکتے تو اگر نہیں چھوڑ سکتے تو تم ایک کام میں عمل ایسا کرنا شروع کر دو کہ جس سے تمہیں اس کی طاقت حاصل ہو جائے گی تو دو رکعت چار رکعت چھ رکعت جتنی جس میں ہمت ہو وہ قیام اللہ فرمایا کہ وہ مقرل سیار وہ من ہاتھ کے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی پہلی نعمت کیا ملی کہ کے رجسٹر میں ہمارا نام اور دوسری نعمت کہ تم اپنے رب سے قریب ہو جاؤ اللہ کا قرب حاصل ہوگا یہ قیام اللہ جیسی دولت ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا وہ مقصد سیاحت اور گناہوں سے کفارہ ہو جائے گا گناہوں کی معافی ہو جائے گی اتنی بڑی بات ہے اور پھر فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی حاصل ہو جائے گی تو جس طرح جزدان دان کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ہمارا یہ جسم جی اتنی بڑی جو سینے میں دولت یہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو جس چیز میں رکھا جائے صاف ستھری خوشبودار پاک صاف ہو تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ بڑے لوگ میرے امت کے وہ ہیں جو حمرت القرآن حافظ القرآن ہیں اور ساتھ میں اصحاب تو میرے حضرت نے فرمایا کہ جو حافظ و قرآن ہو اس کو چاہیے کہ وہ قیام الہذ کی ضرور کرے جو بچے حافظ ہو جائیں حضرت نے فرمایا ان کو شروع ہی سے حافظ ہوتے ہی ان کو اس کی عادت دو اب یہ ہے کہ بھائی تحجد کے نام سے ہی لوگ بعض ڈر جاتے ہیں جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ہم رات کو کیسے اٹھیں گے کیسے وضو کریں گے نیند کو قربان کر کے اور کیسے دو رکعت چار رکعت پڑھیں گے تو اس کو اتنا آسان کر دیا ہمارے حضرت والا نے شاہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوا نکال کر ہم کو بتایا کہ بھائی جن جی، بما کان صلاح عشاء فروغ میں نظر جو بھی نماز پڑھی جائے گی عشاء کے فرض کے بعد وطر سے پہلے وہ قیام الجل ہے یہ آسان طریقہ کا ہے کتنی آسانی ہے کہ چار رکعت فرض سب نے پڑھی دو سنت بھی پڑھنی ہے اب دو چار رقط اور اور نفیل کے پڑھ لیے تو یہ سنت دو سنتیں اور وہ وہ نماز جو ہم نے فکر سے پہلے چاہے دو رقط اور پڑھی چاہے چار پڑھی تو وہ سب کی سب میں شمار ہو جائے گی اور فرمایا کہ لئی کاملین ملدا ملا یقوم ملے وہ شخص کامل ہو نہیں سکتا جس نے قیام نہیں کیا تو کاملین میں شمار ہو جائے کتنی بڑی بات ہے آپ صرف دو اگر چار بھی نہیں پڑھ سکتے سنت کے بعد تو دو رقط پڑھ لیجیے الحمد للہ حضرت والا کی برکت سے جہاں بھی یہ بات بیان میں اللہ تعالیٰ نے کروا دی بہت خوشی ہوتی ہے بہت سے لوگ اطلاع دیتے رہتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی جب سے تم نے یہ بات بیان کی ہم نے کبھی تحجد چھوڑی ہے یہ کتنا آسان اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کو جزائے نہیں مطالعہ فرمائے اور نام بھی یہی سوچتے ہوتے آج تک محروم رہتے محروم رہتے نا کہ آج کل فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو تحجد میں کیسے اٹھتے تو یہ دو رکعت کتنا آسان طریقہ ہے کہ قیام کر کے اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہ سب باتیں جبھی کام کی جگہ کہ جب ان چیزوں کی قیمت بھی تو ہو حامل حامل قرآن کو اپنی دولت کی قیمت بھی تو ہو کہ میں کیا سینے میں کیا دولت یہ کر رہا ہوں اس کو بیان کرنے کے لیے ایک بات اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں مناجات مقبول میں عظیم شان دعا ہے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کتنے بڑے بڑے دیے کتنے بڑے بڑے وسیلوں سے درخواست کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جائیے اللہ عنی اسلو کا سب سے بڑی ذات تو اللہ کے محبوب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خود اپنا وسیلہ بھی دیا پھر وہ ابراہیم کا وہ موسا نجی کا وہ روحی کا وہ کلی متی کا وہ بھی کلام موسا یہ تمام انبیاء کے واسطے دے رہے ہیں وسیلے دے رہے ہیں کہ اس وسیل بڑے بڑے وسیلوں سے ایک چیز مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے وسیلے دیے اتنے بڑے بڑے حوالے اور ان کا سبقہ دیا وہی کلام موسا انجیل عیسا یعنی حضرت موسا علیہ السلام پہ جو کلام نازل ہوا اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام و داود اور حضرت داود علیہ السلام پہ نازل و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ قرآن کا وسیلہ دیا کہ آپ نے جو قرآن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا وہ بھی واحد اوہی کا او قضا ان قدائی کرو اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں اور بطفین کلام حضرت موسا کے اور انجیل حضرت عیسا کے اور زبور حضرت داود کے اور فرقان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کتابوں کا وسیلہ دیا اور بطفیل ہر رڑی کے جسے تو نے بھیجا ہو یا ہر حکم تقویمی کے جسے تو نے جاری کیا ہو اور بطفیل ہر سائر کے یعنی سوال کرنے والے کے جس کو تم دیا ہو بنی آدم سے لے کے آج تک کے سب مخلوق اس میں گئے کتنے بڑے بڑے حوالے ہیں اور بطوخ ہر محتاج کے جس کو تم نے تبنگر یعنی طاقتور کیا ہو یا اس کو غنی کیا ہو اور بطوخ ہر تبنگر کے جسے تم نے محتاج کر دیا ہو اور ہر گمراہ کے جسے تم نے ہدایت دے دی ہو اور میں سے درخواست کرتا ہوں تیرے اس نام کے جس کو نے زمین پر رکھا اور وہ ٹھہر گئی اور آسمانوں پر رکھا تو وہ قرار پکڑ گئے اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے جس سے تیرا عرش ٹھہرا ہوا ہے دیکھیے کتنے بڑے بڑے وسیلے دیے اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے کہ وہ پاک ہے اور ستھرا ہے اور تیری کتاب میں تیرے پاس سے نازل ہوا ہے اور بطفیل تیرے اس نام کے جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی اور بطفیل تیری عظمت اور تیری بڑائی کے اور بطفیل تیرے نور ذات کے کہ اب کیا مانگ رہے ہیں سارے حوالے وسیلے دے کر کیا مانگ رہے ہیں کہ تو مجھے قرآن عظیم نصیب کر اتنی بڑی دعا کتنی اہم چیز ہے دیکھیے اور اسے میرے گوشت میں اور میرے خون میں اور میری سنوائی یعنی سونے کی سننے کی طاقت میں اور میری بینائی میں پیوست کرتے قرآن پاک ان سب چیزوں میں پیوست کرتے اور اس پر میرے جسم کو عامل بنا دے اصل بات تو یہ ہے کہ عامل بھی بنا دے اپنی قدرت اور قوت سے بے شک نہ کوئی بچاؤ ہے اور نہ کوئی قوت یعنی گناہ سے بچنے میں کہ کوئی بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اور نیکی کی کوئی طاقت نہیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو مگر تیرے ذریعے سے یا اللہ تو ہمیں اپنی خفیہ گرفت کی طرف سے بے فکر نہ کر دے اور نہ ہمیں اپنی یاد سے غافل ہونے دے اور نہ ہمیں پردہ دہی کر ہماری پردہ دہی کر اور نہ ہمیں غافلوں میں سے کر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز مانگی اور اس کے لیے کتنے حوالے بڑے بڑے دیے کتنے وسیلے دیے یہ قرآن پاک جو ہے کتنی بڑی دولت ہے ہم کو جو حاصل ہے بہت ہی بڑی دولت ہے لہذا اس زمین حضرت نے ایک بات اور فرمائی ہے بتا کر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا بس اہل ذکر ان کو تم لاتا کہ تم اہل ذکر لوگوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے یعنی جن لوگوں کو معلوم ہے لیکن علماء کو اہل ذکر کیوں فرمایا اس لیے کہ میرے علماء جو ہیں وہ اہل ذکر بھی ہیں ان کو کثرت سے یاد کرتے ہیں فرمایا کہ علماء کو تلاوت میں خوب کثرت کرنی چاہیے اور جتنی بھی اس کو تحمل ہو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کثرت سے مطلب یہ نہیں ہے تحمل کے اعتبار سے جو ہے اس کی کثرت یعنی اس میں غفلت نہ کرے ہے نا غفلت نہ کرے تو تلاوت کلام پاک اور خود ایک بہت بڑی دولت اور نعمت ہے اور حافظ قرآن تو بہت ہی بڑی نعمت جس کو حاصل ہے بہت بڑی نعمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دولت کی قدر کی توفے نصیب بنایا اور اسی اسی اعتبار سے اس کو جب تلاوت کرے تو خوب عظمت کے ساتھ تلاوت کرے فرمایا کہ قرآن پاک کے تین حق ہیں ایک تو اس کو عظمت کے ساتھ پڑھے کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے اور محبت کے ساتھ پڑھے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے اور تیسری تیسری دل میں یہ تصور کر کے پڑھے کہ میرے مالک نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام دیکھیں تم کیسا پڑھتے ہو اور تین فائدے اس کے حضرت نے بتائے اور فائدوں کے ساتھ ساتھ کہ ہر ہاتھ پر دس نیکی ملتی ہے ہر ہاتھ پر دس نیکی مل رہی ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے الف لامین ایک حرف ہے میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے اور نیم الگ ہے اس طرح تیس نیکی ہوگی کتنی کتنی سورج سے حافظ صاحب نے ہمارے ڈیڑھ بارہ کے قریبی روز پڑھتے ہیں اس میں کتنے حروف آتے ہیں آپ سوچیے ان کا درجہ کا قبول ان کو امید رکھنی چاہیے اور رکھنا یہ اس تصور سے پڑھنا چاہیے کہ قبولیت اور خوف عدم قبولیت قبولیت امید قبولیت کی ہو اور خوف عدم قبولیت کی ہو تو اگر قبول ہو گیا تو آپ بتائیے ماشاءاللہ اللہ دوہراتے بھی ہیں یہ روزانہ تقریباً دو دفعہ دوہراتے ہیں جو بھی امفال ہیں سبھی اس میں شامل ہیں اور جو ناظرہ پڑھتے ہیں وہی اس میں شامل ہیں تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انعامات رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اب علیہ لامی پڑھ جائے انہوں نے ماشاء اللہ ڈیڑھ پارا پڑھا کتنے وقت میں پڑھ لیا اور نیکیوں کا ایک امبار اگر قبول ہو گیا نیکیوں کا ایک امبار لے لیا جس نے بھی پڑھا یہی نہیں جو بھی پڑھ رہا ہے جو سن رہا ہے سب کو کتنی نیکیاں مل رہی ہر حرف پر دس نیکی ہے اور دلوں کا غم اس سے دور ہوتا ہے دلوں کا غم دور ہوتا ہے اور تیسرا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اس سے بڑا کیا انعام ہوگا دوست اس لیے قرآن پاک کی تلاوت میں غفلت نہ کرو کثرت اگر نہ کر سکو لیکن غفلت نہ کرو اپنا پابندی سے جو معمول ہے جتنا بتلایا گیا ہے شہر کی طرف سے تو اس کو ضرور پورا کرو اس میں کمی نہ کرو کثرت نہ کر سکتے ہو نہ کرو لیکن کمی نہ کرو اللہ تعالیٰ ضعیفوں کو بھی مددگار ہے دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ضعیف ہے نہیں پڑھ سکتا زیادہ تو اس کو اس سے بھی زیادہ اس کے تصور سے بھی زیادہ کے ہوتے رہتے ہیں لگن دیکھتے ہیں دل دیکھتے ہیں بس جیسی لگن ہوگی جیسا دل ہوگا خوب انعامات اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ تو لوٹنے کا مہینہ ہے اس میں تو بزرگوں نے اکابرین نے فرمایا حضرت نے کہ اتنا اہتمام کیا کہ تمام تعلقات منقطع کر کے سوائے کثرت ذکر اور تلاوت کلام پاک کے کچھ کام نہ ہوتا تھا بالکل یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کر لیا کرتے تھے تو اس سے دو مراد کو کہانا چاہیے جی ایک تو یہ کہ بھائی بالکل کمر کر لیا عبادات کے لیے دوسری اس میں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بیویوں سے پرہیز اس رمضان کے مہینے میں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کثرت کرے گا تو اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ خوب کمانے کا مہینہ ہے لوٹنے کا مہینہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ بہت ہی قیمتی ہے جہاں جتنا ہو سکے کما لو وہ آخرت میں ہمارا ذخیرہ ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انی اللہ جب میں کسی کے عمل کو ضائع ہے تو اللہ سے وہ امید قبولیت بھی رکھنی چاہیے اور البتہ گڑ گرانا گڑاتے رہنا چاہیے کہ اللہ پر واجب نہیں ہے کہ جو ہم نے نیکی کر ڈالی واجب نہیں ان سے قبول کرنا وہ قبول کر لیں ان کی مہربانی ہے اور وہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیر نصیب ہونا ہے اور رمضان بھارت کیا بلکہ زندگی کے ہر لمحے کی قدردانی ہم کو نصیب فرمائے اپنے مالک کو خوب راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ